ممکن ہو صلاح کر وہ وصلح خیر اور صلح میں بہتری ہے اور اگر آپس میں یہ اپنے مسائل نہیں حل کر سکتے وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے یہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تو ٹھیک ہے بیچ میں کسی تیسرے کو ڈال لیں لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ کسی تیسرے کو اپنے درمیان آنے کا موقع نہ دیں اپنے مسائل خود حل کریں گھر کی بات کو گھر میں رکھیں یہ بہت ہی اہم بات ہے قابل توجہ بات ہے آج ہم لوگوں کے ہاں ان باتوں کی بالکل رعایت تھوڑی سی بھی میاں بیوی کے درمیان کوئی بات ہوئی تو گھر کا ہر فرد جان جاتا ہے حالانکہ دونوں نہ بتائیں تو کسی کو خبر نہیں ہوگی لیکن بیوی ہے اس نے فوراً اپنے گھر والوں کو فون کر کے اطلاع کر دیا کہ آج یہ ہوا ہے اور پھر شوہر ہے تو اس نے اپنی ماں کو بتا دیا اپنے بہنوں کو بتا دیا اور اس سے پھر رائی کا پربت بن جاتا ہے بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے بات جب منہ در منہ ہوتی ہے پھر دونوں طرف کے لوگ اپنی اپنی سمجھ سے رائے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں اور بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے اس لیے فرمایا کہ آپس میں مل کر کے صلاح کر فلا جناح عليهما أن بينهما والصلح خير اور صلح اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب آدمی اپنے حقوق سے دستبردار ہو اپنی انا سے نیچے اترے اور اگر ساتھ میں سوچتے ہیں غور کرتے ہیں لیکن بات بنتی ہوئی نظر نہیں آتی تو پھر دوسرا طریقہ ہے سب آسو حقم امن اہل ہی و حقم امن اہلیہ کہ بیوی کی طرف سے کسی ایک کو ذمہ دار اور وکیل مقرر کر دیا جائے اور اسے اختیار دیا دے دیا جائے اور شوہر کی طرف سے بھی اور اسے اختیار دے دیا جائے کہ بھئی جس طرح سے بھی ممکن ہو ہمارے مسائل کو آپ لوگ حل کر دیں ہم میں سے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی طرف سے جو شکایات ہیں ان کو دور کر دے ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما اگر یہ دونوں مخلص ہوں گے اور معاملے کو سلجھانا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی راہ پیدا کر دے کسی ایسے نقطے تک دونوں کو پہنچا دیں گے کہ جس پر دونوں کہ لیکن اگر اب بھی بات نہیں بنی تو پھر اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہے تو عورت کو شریعت اختیار دیتی ہے کہ وہ خلا لے لے شریعت مجبور نہیں کرتی کہ جھک مار تم اس کی زوجیت میں رہو ہی اس کو اختیار دیتی ہے خلا لے اور اگر عورت کی طرف سے کریں تو پھر اللہ تعالیٰ مرد کو اختیار دیتے ہیں کہ تم طلاق کے ذریعے سے اس کو اپنی زوجیت سے خارج کر دو تم اپنی زندگی گزارو وہ اپنی زندگی گزارو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت سوچتی ہے کہ میں خلا لے لوں گی اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا کہاں سے اس کو بیوی ملے گی مرد کبھی سوچتا ہے کہ بھائی وہ تو میں تھا جو میں نے اپنی زوجیت میں قبول کر لیا اب اس کو کون قبول کرے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ تم اس طرح کی بات سوچو نہ تم اس طرح کی بات سوچو کیوں وہ ساتھی اور اگر دونوں میں تفریق کی نوبت آ گئی اور تفریق ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وسیع خزانوں سے دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دیں گے اللہ تعالیٰ اپنے وسیع خزانوں سے دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دیں گے یہ عورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ شوہر دے دیں گے یہ مرد ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیوی دے دیں گے کہاں سے دیں گے وکان اللہ حکیمہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے وسیع خزانے والے ہیں ان کے خزانے ان کے خزانے میں کس چیز کی کمی وہ تو وسیع خزانے والے ہیں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں اور ان کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع ہیں اتنے وسیع ہیں كفرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل انسان مسئلته پوری دنیا جن و انس اور اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب ایک میدان میں آ جائیں اور اپنی اپنی ضروریات کو اپنی اپنی آرزوں اور چاہتوں اور تمناؤں کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور ان کی چاہتوں ان کی تمناؤں ان کی ضرورتوں اور ان کی مانگ سے سیوا دے دیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی کمی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں سوئی ڈالنے سے پانی میں کمی نہیں گی ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے اس میں سوئی ڈالیے سوئی ڈال کے نکالیے تو سمندر میں کتنی کمی آئے گی اور کتنا پانی وہ سوئی لے کر کے آئے گی اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی اوقے اوکے اللہ واسی اللہ تعالیٰ وسیع خزانے والے اس لیے دونوں ایک دوسرے کی فکر مت کرو جب علاحدگی ہو گئی رشتہ ختم ہو گیا دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے تو ایک دوسرے سے بے نیاز بھی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ اس کا بھی بندوبست کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کا بھی بندوبست کر دیں گے جب اللہ تعالیٰ کے وسیع خزانے ہیں تو سب کو چھپن کروڑ کی چوتھائی کیوں نہیں دے دیتے کوئی ہے اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ کھانے والے نہیں اور کسی کے پاس کھانے والے اتنے ہیں کہ کھانا نہیں ہے کسی کے پاس اتنا ہے کہ کھانے والے نہیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور صاحب دولت کو پتہ نہیں میرے پاس کتنا ہے اور کھا کیا رہا ہے گولو کے اس کے دو بسکٹ کھا رہا ہے بغیر شکر کی دو گھوٹ چائے پی رہا ہے وہ کس طرح اس کی زندگی گزر رہی اور ایسا بھی دیکھا کہ کھانے والے چودہ ہیں لیکن ان چودہ کا پیٹ بھرنے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں تو سب کو کیوں نہیں دے دیتے چھپر پھاڑ کر کے جس کو کہتے ہیں کہتے حکیم بھی تو ہیں اللہ تعالیٰ حکیم بھی تو ہیں خزانے تو بھرے پڑے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے لہذا اپنی حکمت کے ساتھ جس کی جو مصلحت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے اس کو دیتے ہیں اپنے بندوں کے حال سے پوری طرح واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کو اگر زیادہ دے دیں گے تو پھر اس کا بھلا ہوگا کہ برا ہوگا اگر اس کو کم دیں گے تو یہ کم اس کے حق میں بہتر ہے یا مضر ہے اللہ تعالیٰ کو لہذا اپنی حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ جس کی جتنی مسلحت اور جس میں جس کی جتنی بہتری ہوتی ہے اس اعتبار سے هذه فرماته ولله ما في السماوات وما في الأرض اور اللہ تعالیٰ کی ملک میں تو اس آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی ملک میں ہیں اللہ کے اختیار میں ہیں اللہ کی باغڈور سب کی باغڈور اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع آگے فرمایا ولقد وسطین الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان کم الله دو اجنبی اللہ کا نام لے کر کے ایک ہو گئے دو اجنبی مرد کا تعلق کسی ملک سے کسی زبان سے ہے عورت کا تعلق کسی علاقے کسی گاؤں سے ہے لیکن اللہ کا نام لے کر کے دونوں ایک ہو گئے اور ایک ساتھ جینے مرنے کا عہد انہوں نے کر لیا پر دونوں کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق آئے نا اور دونوں دونوں کے حقوق ادا کرنے کے مکلف ہیں بیوی کے حقوق مرد پر ہیں اور مرد کے حقوق اس کی بیوی پر ہیں ون صلبی علیہ النب المعروف جیسے مردوں کا حق عورتوں پر ہے اسی طرح سے عورتوں کا حق مردوں پر ہے ولی علیہ اللہ تاکہ گھر کا نظام چلے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر ایک گنا فوقیت دے دی اس لیے کہ جہاں جس نظام میں ایک اختیار کے دو آدمی ہوتے ہیں وہاں نظام برباد ہو جاتا ہے اگر اسی ملک میں دو امیر مقرر کر دیے جائیں تو کیا ہوگا دو وزیر داخلہ مقرر کر دیے جائیں دو وزیر خارجہ بنا دیے جائیں تو کیا ہوگا نظام پر ہم اسی طریقے سے گھر یہ بھی ایک نظام ہے یہ بھی ایک سلطنت ہے حکومت ہے اس میں بھی اگر ایک اختیار کے دو آدمی ہوں گے تو گھر کا نظام برباد ہو جائے گا اور آج برباد ہے اس لیے تاکہ گھر کا نظام درست رہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر ایک گنا سوقیت دی ہے کہ اگر مرد اور عورت میں رائے کا اختلاف ہو جائے تو مرد کی رائے کو ترجیح دی جائے گی اور گاڑی کو آگے بڑھایا جائے گا اور اگر مرد کی رائے کو ترجیح نہ دی جائے تو دونوں ہر دم توتو میں میں توتو میں میں لڑتے بڑھتے رہیں گے گاڑی آگے کیسے جائیں گی تو اللہ تعالیٰ تقوا کی وصیت رہے ہیں تقوا کی وصیت فرما رہے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں زندگی کے ہر موڑ اور ہر قدم پر تقوا کا اہتمام کرو خاص طور پر یہ جو رشتے ازدواج ہے اس میں تو تقوا کے اہتمام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تبھی اس اس رشتے سے جو مقصود ہے وہ حاصل ہوگا اور اگر تقوا اور پرہیزگاری نہیں ہوگی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہوگا ایک دوسرے کے جذبات کی قدر نہیں کی جائے گی اور ایک دوسرے کی چاہت اور پسند پر اپنی چاہت اور پسند کو قربان نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس رشتے سے جو چیزیں مقصود ہیں وہ حاصل نہیں ہوں اسی لیے جب نکاح ہوتا ہے تو پہلی آیت جو پڑھی جاتی ہے اتقو ربکم اللذی اتقو ربکم اللذی ڈرو اپنے اللہ سے جو تم سب کا پروردگار ہے تقوا کی تقوا سے مت آیت پڑھی جاتی دوسری آیت پڑھی جاتی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی یہاں بھی تقوع کا احتمام تیسری آیت پڑھی جاتی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا تقوع سے متعلق آیات پڑھی جا رہی ہیں اس بات کو بتانے کے لیے کہ جس رشتے میں تم دونوں جڑ رہے ہو اور دو خاندان ایک ہو رہے ہیں ان کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق بھی آ رہے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرو تب یہ رشتہ نبھے گا اور یہ گاڑی آگے بڑھے گی یہاں بھی اللہ تعالیٰ اوپر جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں وہ معاشرتی مسائل ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکام پر عمل کرنے کے لیے ان کو پورا کرنے کے لیے اور اہل حقوق کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اہتمام کے طور پر تقوا کا حکم دے رہے ہیں فرمایا ولاقد وسطین الدین اوت الکتاب امین قبل گم اور ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکیدی حکم دیا ہے ان لوگوں کو جو اہل کتاب ہیں تم سے پہلے یعنی تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ہم نے ان سب کو بھی تقوی اور پرہیزگاری کے اہتمام کا حکم دیا تھا وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی یہی حکم دے رہے ہیں ان اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ فرماتے وَصَّيْنَ الَّذِينَ الوینبت الْكِتَابَ قبل قَبْلِكُمْ تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا تھا دیکھیے سب سے پہلے نبی اور پیغمبر کون ہیں حضرت آدم علیہ السلام ان کے بعد حضرت كذبت قوم نوح المرسلين قال لهم نوح نوشن تتقون کی قوم نوح نے نوش کو جھٹلایا کب جھٹلایا جبکہ نو علیہ السلام نے ان سے کہا تتقون تم اللہ سے ڈرتے نہیں کہ اللہ سے ڈر کر کے دامن توحید کو مضبوطی سے پکڑو اور شرک سے کفر سے نفاق سے اپنا دامن جھاڑ لو اللہ سے ڈر کر کے تقوا کی وصیت آئی کہ نہیں کب قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط لوتن تتقون كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون सबको तकवा की वसीयत की जा रही कि नहीं तकवा का हुक्म दिया کہ جو حکم ہم تم سے پہلے لوگوں کو تاکیدی طور پر دے چکے ہیں وہی حکم ہم تمہیں بھی دے رہے ہیں کہ تقوا کا اہتمام کرنا تقوا کا اہتمام تقوا کے اہتمام کا مطلب کیا ہے کہ اہل حقوق کے حقوق بلا کم اوقات ادا کر دو اور تمہارے اوپر دو طرح کے حقوق ہیں حقوق اللہ ہے اور حقوق الخلق ہیں جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرو اور جو خلق اللہ کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرو یہ ہے تقوا کی حقیقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کی لائن سے جو احکام اور عوامر دیے ہیں ان کو بجا لاؤ اور بچنے کی لائن سے جو نواحی و زواجر دیے ہیں ان سے بچ جاؤ اور دور رہو یہ ہے تقوا کی اور اللہ تعالیٰ نے کرنے کی لائن سے جو احکام اور عوامر دیے ہیں اس میں سب سے عظیم حکم اور سب سے بڑا حکم کیا ہے توحید توحید اللہ تعالیٰ کے احکام عوامی میں سب سے بڑا حکم سب سے عظیم حکم ہے توحید کہ اللہ کے وجود کو تسلیم کیا جائے اور اللہ کو اس کی ذات میں واحد و یکتا بے مثال و بے نظیر مانا جائے اور ہر قسم کی عبادت اور بندگی کا مستحق چاہے وہ عبادات قولیہ ہوں چاہے وہ عبادات فعلیہ ہوں چاہے وہ عبادات بدنیہ ہوں چاہے وہ عبادات مالیہ ہوں ہر قسم کی عبادت اور بندگی کا مستحق تن تنہا اس کو جانا جائے یہ ہے توحید اور بچنے کی لائن سے اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں جن کو نواحی و زواجر کہا جاتا ہے اس میں سب سے بڑا حکم کیا ہے کہ شرک سے بچا جائے کفر سے بچا جائے نفاق سے بچا جائے کفر سے بچا جائے یعنی اللہ کے وجود کو تسلیم کیا جائے ایک بہت بڑا طبقہ ہے اللہ کے وجود کا ہے وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کوئی چیز نہیں وقالو ما ہی الا حیا الدنيا نموت ونحيا ہماری یہ زندگی کیا ہے بس ایک سلسلہ چل رہا ہے ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور یہ سارا نظام ایٹومیٹک طور پر پیدا ہو گیا ہے اور ایٹومیٹک طور پر چل رہا ہے تو یہ کفر ہے اور پھر شرک کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے جو اللہ کے حقوق ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس میں اللہ کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے اللہ کے کسی غیر کے لیے بھی سجدہ کریں یہ شرک ہے اللہ کے لیے نظر و نیاز مانی جائے اللہ کا حق ہے کسی اور کے لیے کریں یہ شرک ہے تو فرمایا و عیا کم انتق اللہ اور دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اور ساری بھلائیاں یہ خاص ہیں جن کے لیے ان لوگوں کے لیے جو صفت تقوا کے ساتھ متصف صفت تقوا کے ساتھ متصف ہیں اور اے زوجین تم دونوں خاص طور پر تقوا کا اہتمام کرو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق پوری دیانتداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرو آج لڑائی جھگڑا کیوں ہے گھر گھر میں لڑائی ہے باپ بیٹے میں یوں ہے بھائی بھائی میں یوں ہے بھائی بہن میں یوں ہے میاں بیوی میں یوں ہیں اور چچا بھتیجے میں یوں ہیں خاندان خاندان میں یوں ہیں کیوں ہر ایک نے ایک سیکھا ہے لام بڑیے لے میرا حق کیا سب کو اپنا حق یاد ہے بس بیوی کو اپنا حق یاد ہے ماں باپ کو اپنا حق یاد ہے اور دوسرے رشتہ داروں کو اپنا حق یاد ہے بیوی کو یہ نہیں یاد ہے کہ میرے شوہر کا بھی کچھ حق ہے ماں باپ کو یہ نہیں یاد ہے کہ میرے بچوں کا میرے اوپر کچھ حق ہے اور دوسرے رشتہ دار کو یہ نہیں یاد ہے کہ دوسروں کو بھی میرے اوپر کوئی حق ہر ایک کو اپنا حق یاد ہے اس لیے ہر آدمی رو رہا ہے میرا یہ حق نہیں ادا ہو رہا ہے میرا یہ حق مجھے نہیں مل رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ گھر گھر جہنم بنا ہوا گھر گھر جہنم بنا ہوا ہے اور سب کے دل ایک دوسرے کی طرف سے ٹوٹے ہوئے ہیں سب ایک دوسرے کی طرف سے شاکی ہے نالا ہیں اسی کو فرمایا ولاقد وسین الدین اوت الکتاب میں قبل اور ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے ان لوگوں کو جو اہل کتاب ہیں تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور تمہیں بھی حکم دے رہے ہیں کس بات کا اللہ تقوا اختیار کرو اللہ کے احکام و عوامر کو پورا کرو اس کے نواحی و زواجر سے بچو اللہ کی مرضیات پر چلو اور نامرضیات سے دور رہو وَإِن تَكْفُرُوا وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تقوی اختیار نہیں کرو گے اللہ کے احکام و عوامر کو پورا نہیں کرو گے اس کی نواحی و زواجر سے نہیں بچو گے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندوں کے جو حقوق تم پر رکھے ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر نہیں کرو گے تو سن لو کان کھول کر فعن اللہ معاف تناوا و وافل اور آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے اور اللہ غنی ہے بے نیاز ہے وکان اللہ غنی اور اللہ تبارک ہوتا ہے غنی ہے بے نیاز ہے تمہارا محتاج نہیں ہے تمہارا محتاج نہیں ہے بلکہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے نہ جن کا ہی محتاج ہے نہ انس کا محتاج ہے نہ فرشتوں کا محتاج ہے کسی کا بھی محتاج نہیں ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ زندگی کے ہر موڑ اور ہر قدم پر اس کا محتاج وکان اللہ غنی وہ بے نیاز ہے اور اوروں کو دوسروں سے بے نیاز کرنے والا ہے اس کا معنی ہے غنی کے یہ معنی ہے کہ خود بے نیاز اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور اوروں کو دوسروں سے بے نیاز کرنے والا ہے چنانچہ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اپنے مسائل میں اپنی مشکلات میں اپنے حالات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسے بے نیاز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی مشکلات کو آسان کر دیتے اس کے مسائل کو حل کر دیتے وکان اللہ غنی اور کیا ہے حمیدن سزا حمد و ثنا ہے تم اللہ کی حمد کرو گے یا نہیں کرو گے اس کی تعریف کرو گے یا نہیں کرو گے اس کے گن گاؤ گے یا نہیں گاؤ گے وہ پہلے سے بھی حمید ہے اور اب بھی حمید ہے کوئی اس کی تعریف کرے تو بھی وہ محمود ہے نہ کرے تو بھی محمود ہے کیوں جس طریقے سے وہ اپنی ذات میں کامل ہے اسی طریقے سے وہ اپنی صفات میں کامل ہے یہ نہیں کہ اگر کوئی اس کی تعریف نہیں کرے گا اس کی حمد و ثنا نہیں کرے گا تو پھر وہ حمید اور محمود نہیں رہے گا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے چنانچہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم و آخر و انسكم و رجل واحد منکم میں زید ذلك کفی ملکی شیعہ اے دنیا جن و انس اگر تم سب کے سب اعلیٰ درجے کے متقی و پرہیزگار ہو جاؤ اور تم سب کا دل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دل ہو جائے اور تم سب ان جیسے کامل اور اکمل بندے اور عبادت گزار بن جاؤ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی سلطنت حکومت اس کی بادشاہت میں رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے کیوں اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں نفس ہوتا ہے اور یہاں تو ہر چیز کامل ہے یہاں تو ہر چیز کامل ہے یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنتم وجنکم كانوا على کم قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملکی سیاح اے دنیا جن و انس اگر تم سب کے سب وقت کے فرعون بن جاؤ نمرود بن جاؤ ابو جہل بن جاؤ اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر اتر آؤ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے جلال و جبروت میں اس کی حکومت و بادشاہت میں رائی کے دانے کے برابر کبھی ہونے والی نہیں ہے نہ تمہاری طاعت اور عبادات سے اس کے جلال جلال و جبروت میں اضافہ ہوگا اور نہ تو اس کی نہ تمہاری بغاوت اور نافرمانی اور معصیت سے اس کے جلال و جبروت میں کوئی کمی ہوگی یا عبادی انکم لن تبلغو غری فتضرونی تم سب مل کر کے مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہو تمہارے بس کی بات نہیں اور تم سب مل کر مجھے کوئی نفع دینا چاہو یہ ہے وکان اللہ غنی حمیدہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ خالق ہیں صفت خلق کے ساتھ متصف ہیں اور لا تعداد چیزیں پیدا کی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان عنگن طور لاتعداد چیزوں کو نہیں پیدا کیا تھا تب بھی وہ خالص تھے تب بھی وہ خالص تھے تب بھی وہ خالص تھے اسی طریقے سے کائنات کے ذرے ذرے کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ مالک ہیں لیکن جب یہ چیزیں نہیں تھیں تب بھی اللہ مالک تھے اس لیے کہ وہ اپنی ذات میں بھی کامل اور مکمل ہے اور اپنی صفات میں بھی کامل اور مکمل ہے وکان اللہ غنی حمید وللہ ما فی فی السماوات وما الارض وکفا باللہ وکیلا اور اللہ ہی کی ملک ہے وہ تمام کی تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہیں جب ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ملک میں ہیں تو اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے وکیل بن جائیں گے اس کے کارساز بن جائیں گے اس کے ساتھ رحم و کرم کا شفقت اور مہربانی کا اور داد و دہش کا معاملہ فرمائیں گے وہ کفا بلّہ وسیلہ اس کی ہر بگڑی بنائیں گے اس کی ہر مشکل آسان کریں گے اس کا ہر مسئلہ حل کریں گے کیوں بلّہ معافی تین آیتیں آئی ہیں تین آیت آئی ہے اور وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض کا لفظ تین آیت نمبر ایک سو تیس دیکھیں وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض آیت نمبر ایک سو اکتیس کے شروع میں یہ اللہ تعالیٰ نے وللہ ما فی السماوات و ما یہ ولی اللہ معافی سماوت و مافل عرض کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی وسعت کو بیان فرمایا اور پھر دوسرا ہے فعین سماوات و مافل عرض کی تمام کی تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ کی ملک ہے اللہ کے زیر اختیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان بے نیازی کو بیان فرمایا ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہم کسی کے محتاج نہیں اور دنیا کا ذرہ ذرہ ہر وقت اور ہر گھڑی اور ہر قدم پر ہمارا محتاج تم ہماری تعریف کرو تب بھی ہم محمود ہیں تعریف نہیں کرو گے پھر بھی ہم ہی وار حمد و ثنا ہے اور ہم محمود ہیں اور تیسری مرتبہ کا ولی اللہ معاف معافی اور یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لوگے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لے گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے وکیل ہیں تمہارے وکیل بن جائیں گے تمہارے کارساز بن جائیں گے تمہاری ہر بگڑی کو بنا دیں گے اسی کو فرما له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن سلائے على الله فهو حسبه جو شخص اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لے گا اللہ کی مرضیات پر چلے گا نامرضیات سے بچے گا یہ جان لہو مخرجہ زندگی کی پر پیچ راہوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں یہ تقلّہ ہے یہ جان لہو مخرجہ ویر ذک ہومن حلاح قصب اور وہاں سے کھلائے گا وہاں سے تمہاری ضروریات کا بندوبست کرے گا جہاں سے تم تصور بھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے آج ایک بیان میں میں نے ایک واقعہ سنایا تھا جی چاہتا آپ لوگوں کو بھی سنا دوں جب لفظ اللہ آ گئے ایک بہت بڑے اللہ والے پاکستان سے ان کا تعلق ہے ان کے گھر پر انگریز افسر نے چھاپہ مارا جی یہ اس وقت کی بات ہے جب پورا بر صغیر انگریزوں کے زیر چنگل تھا ان کے چنگل میں تھا ان کے قبضے میں تھا اور وہ کہیں سے بھی ان کو بھنک مل جاتی تھی کہ یہ آدمی ہمارے خلاف بات کرتا ہے یا کر سکتا ہے ہمارے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا اٹھا سکتا ہے اور ظاہر یہ کام اہل علماء ہی کر سکتے تو ان کی نظر رہتی تھی ان کے بارے میں کچھ خبر ہو گئی تو چھاپہ مارا اور جا کر کے کہا کہ ہم آپ کے گھر کی تلاشی لیں گے حضرت نے فرمایا کہ بھائی گھر کے تو دو طبق ہیں نیچے کا حصہ ہے اوپر کا حصہ ہے آپ پہلے کس حصے کی تلاشی لیں گے اگر نیچے کے حصے کی تلاشی لیں گے تو پھر میں بچوں کو اوپر بھیج دوں اور اگر اوپر کی تلاشی لینا چاہے تو میں بچوں کو نیچے کر دوں تو بھائی ہم دونوں کی تلاشی لیں گے پہلے نیچے کے حصے کی تلاشی لیں گے وہ بچوں کو لے کے اوپر چلے گئے اب یہ اندر داخل ہوئے یہ بکس کھول وہ کباٹ کھول یہ برتن کھول یہ برتن کھول تلاش کر رہے ہیں ڈھونڈنے کچھ ملی نہیں رہا اخیر میں وہ کچن میں گئے کچن میں دیکھا تو دال کا ڈبہ بھی خالی ہے چاول کا ڈبہ بھی خالی ہے اور مرچے مسالے کا ڈبہ بھی خالی ہے غرض کچھ ہے نہیں اس میں تو اس نے بلایا مولانا کو کہا آپ لوگ کھاتے کیا ہے اس گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں اس گھر نہ بکس میں کچھ ہے ہاڑی اور کوڑے میں کچھ ہے نہ کباب میں کچھ ہے اور یہاں کچن میں جہاں کھانے پینے کی چیزیں رکھی رہتی ہیں وہاں بھی کچھ نہیں ہے تو کھاتے کہاں سے حضرت نے من حیث لا صلاحت کہاں سے کھاتے ہو من لا صلاحت اب یہ لفظ تو اس کے اس کے سر کے اوپر سے چلا گیا کہ من لا صلاحت یہ کون سا روزگار ہے بھائی کس روزگار کا اور کس کمپنی کا نام ہے من لا صلاحت بار اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اس نے سو روپے کا نوٹ نکالا اور ماڑا پکڑایا اور کہا کہ آپ یہ قبول کر لیں تو فرمایا کہ دیکھو یہ ہے منہائی صلاح کیا یہ ہے سو لا تصیب کہ تم آئے تھے میرے گھر کی تلاشی لینے کے لیے اور مجھے نقصان پہنچانے کے لیے میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جیب سے نوٹ نکلوائیں گے میرے جیب جیب میں ڈال دیں گے یہ ہے منہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی وعید سنائی ہے بہت بڑی دھمکی دی ہے کن لوگوں کو ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم تقوا پر کان نہیں دھرتے اللہ تعالیٰ کے احکام و عوامل کو پورا کرنے اس کے نواحی و زواجر سے بچنے کی فکر نہیں کرتے کوشش نہیں کرتے جو دامن توحید کو دامن دامن طاعت و فرما برداری کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے شرک اور کفر اور نفاق اور معاشی منقرات سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں دور نہیں رکھتے ان کے لیے بھائی آیا نا وہ ان تک فرو و ان تک فرو اور اگر تم کفر کرو گے اللہ تعالیٰ کے شکم تقوا کو بجا نہیں لاؤ گے غنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تم جیسو کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں اسی کی تفصیل آ گئی این یشا ہب کم ایو ہے لوگو اگر اللہ تعالی چاہے تو تمہیں تمہیں اپنی زمین سے اپنی نیابت سے نیابت کے شرف سے بے دخل کر دے اگر اللہ تعالی چاہے یذہب کم تم سب کو لے جائے اے لوگ جس کا ترجمہ میں نے کیا اگر اللہ چاہے تو اے لوگو تم لوگوں کو اپنی زمین سے اللہ ہی کیا ہے نا اور اپنے اس شرف نیابت سے اللہ تعالیٰ نے جب انسان سے اس دنیا کو آباد کرنا چاہا تو اپنے اس ارادے کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا اور لِلْمَلَائِكَةِ و جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ فی العود خلیفہ کہ ہم اس زمین پر اپنا ایک نائب اور اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس سے مراد یہ انسان تو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اے لوگوں تمہیں شرف نیابت سے بے دخل کر دیں تمہارے وجود سے اپنی زمین کو پاک کر دیں بھی آخرین اور تمہاری جگہ دوسروں کو دیا بے دخل کیا کہ نہیں کیا نہیں کیا جیسے آج ہم اس روئے زمین پر رہتے سہتے ہیں ہماری حکومت و بادشاہت ہے ہمارا قبضہ ہے ہمارے آنے سے پہلے اسی طرح قومیں جن رہتی سہتی تھی اس پر بستی تھی اس پر ان کی حکومت تھی سلطنت تھی بادشاہت تھی ٹھیک نہیں تھی نہیں ابلیس کا تعلق ہی سے ہے نا اور یہ قوم انسانوں کی وجود سے ان کی پیدائش سے بہت پہلے سے یہاں رہ رہی تھی سہ رہی تھی لیکن جب ان کی شرارتیں ان کا فتنہ و فساد اور ان کی بدماشیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے دخل کیا اور پھر انسانوں کو پیدا کیا تو ان کو بے دخل کر کے دوسرے کو لے آئے نہیں لے آئے تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو بے دخل کر کے کسی اور کو لے آئے اسی کو فرمایا ویا بھی آخری اور وہ دوسروں کو لے آئے وہ کیا اللہ علیہ کا قدیرہ اور اللہ تعالیٰ اس پر ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں اور یہ بہت بڑی وعید ہے بہت بڑی وعید ہے بہت بڑی دھمکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور ہم سب کے لیے سبق کی بہت بڑی چیز ہے ایک جگہ فرمایا و ان عمل یہ سب دل قومن اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و عوامر کو پورا کرنے سے اس کے نواحی و زواجب سے بچنے سے اعراض کرو گے اعراض کرو گے یستبدل تب غیرکم تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بے دخل کر کے تمہارے علاوہ دوسروں کو لے آئے گا اور یہ بھی کہہ رہے تم ملا يكون و انسا پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے پھر وہ تم جیسے کیسے ہوں گے یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف يا فل ایمان والو تم میں کا جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا بیزار ہو جائے گا فصو اللہ بقوم تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائیں گے جن کی صفات ذکر کی یو حب ہوں وہ یو شبو نہ کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا عدیلۃن عالمین وہ اللہ والوں کے حق میں بہت نرم ہوں گے نرم جو ہوں گے نرم خو ہوں گے عزت عال عالقاترین اور دشمنان خدا کے حق میں بہت سخت ہوں گے بہت شجا اور بہادر ہوں گے یوجاہد فی سبیل اللہ اور اہلۂ کلمت اللہ کے لیے اپنا جان اپنا مال اور اپنا وقت لے کر کے راہ خدا میں نکلیں گے اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کی راہوں میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اپنے تن من دھن سب کی وادی لگا دیں یوجاہد نفی سبیل اللہ اور اس معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کریں گے ذلك فضل اللہ ہوتی من یشاء اللہ ذو الفضل العظیم یہ بہت بڑا سبق ہے بہت بڑی وعید ہے ہم لوگوں کے لیے ہم اس کو سمجھیں اور اپنے احوال کو درست کرنے کی بنانے کی فکر کریں آگے فرماتے ہیں من ثواب الله سميعا اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت بھی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت بھی ہے دنیا بقدر مقدر ہے اور آخرت بقدر مشقت ہے دنیا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے اور آخرت بھی اللہ کے اختیار میں اللہ کے کنٹرول میں ہے دنیا بقدر مقدر ہے آخرت بقدر محنت اور مشقت ہے اگر تم دنیا کو اپنا مقصد زندگی بناؤ گے تو جتنی دنیا تمہارے مقدر ہے وہ اللہ دے دیں گے لیکن آخرت میں محروم کر دیں گے کیوں تم نے دنیا کو اپنا مقصود بنایا جبکہ دنیا کی ہر چیز محدود ہے متناہی ہے عارضی ہے فانی ہے ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت کی ہر چیز دائمی ہے باقی ہے غیر محدود اور غیر متناہی ہے غیر فانی ہے وہاں کی خوشی ہمیشہ ہمیش کی خوشی ہے اور وہاں کی وہاں کا رنج و غم ہمیشہ ہمیش کا رنج و غم ہے وہاں کی صحت ہمیشہ ہمیش کی صحت ہے وہاں کی جوانی ہمیشہ ہمیش کی جوانی ہے اور وہاں کا ناز و نعم ہمیشہ ہمیش کا ناز و نعم ہے جنت ہے تو ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے اور جہنم ہے تو ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے تم ان باقی دائمی غیر محدود اور غیر متناہی چیزوں کو چھوڑ رہے ہو اور اس سے غف غافل ہو رہے ہو اور یہ فانی اور مٹ جانے والی چیزوں کو اپنا مقصد زندگی بنا رہے ہو تو اگر تم دنیا کو مقصد زندگی بناؤ گے تو دنیا جتنی تمہارے مقدر میں ہے اتنی اللہ دے دیں گے لیکن آخرت میں تمہیں محروم کر دیا جائے گا اور اگر تم آخرت کو اپنا مقصد زندگی بناؤ گے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت تمہیں فکر آخرت دامن گیر ہوگی میری آخرت کیسے بن جائے میں آخرت میں کیسے کامیاب ہو جاؤں میری آخرت کیسے سنور جائے اور وہاں کے عذاب سے اللہ کے غضب اور غصے سے اور وہاں کی آفات و بلیات سے میں کیسے بچ جاؤں اس فکر کے ساتھ جیو گے تو دنیا تو بنے گی اور دین تو آخرت بنے گی اور دنیا جتنی مقدر میں وہ تو مل کے رہے گی دنیا جتنی مقدر ہے وہ تو مل کے رہے گی اللہ تعالیٰ تمہاری اس فکر کے پیش نظر تمہاری آخرت بھی بنا دیں گے والذین ودین فینا لنہدینہم لنحدینس جو شخص ہمیں پانے کے لیے ہم تک پہنچنے کے لیے محنت کرے گا مجاہدہ کرے گا ہم اس کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ اس کے لیے کیا کریں گے کھول دیں گے آسان کر دیں گے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِعُ وہی مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اللہ تعالیٰ کسی محسن کے احسان کو ضائع نہیں کرتے اس کو اس کے عجر و ثواب سے اس کے ثمرات و برکات سے محروم نہیں کرتے اسی کو یہاں بیان کرنا ہے من امن یرید ثواب دنیا جو شخص ارادہ کرے گا دنیاوی ساز و سامان کا فعند اللہ الدنیا دنیا تو اللہ کے پاس تو دنیا کا ساز و سامان بھی ہے اور آخرت کے بھی ساز و سامان ہے جب دونوں اللہ کے پاس ہیں تو دونوں اللہ سے مانگ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اے میرے رب میری دنیا بھی بنا دے اور میری آخرت بھی بنا دے دونوں مانگو نا اور نہیں تو پھر آخرت مانگو کیا مانگو آخرت مانگو اور دنیا تو تمہاری جتنی مقدر میں اتنی ملے گی اور اگر آخرت سے بے فکر ہو کر غافل ہو کر دنیا کی فکر کے ساتھ جیو گے اسی کے لیے اللہ کی دی ہوئی استعداد اور صلاحیتوں اور قوتوں کو صرف کرو گے خرچ کرو گے اور وہی اللہ سے مانگو گے تو جتنی مقدر اتنی ملے گی اور آخرت میں محروم اسی کو دوسرے پارے میں کہا سمین يقول ربنا وما دنیا فی الحفلآخر من خلاق لوگوں کا ایک طبقہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا دے دے مجھے دنیا دے دے تو جو مقدر میں اللہ دے دیتے ہیں وما له فی الآرتی من خلاق اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس چیز کو اپنا مقصد بنا کر جی رہے ہیں زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ مقصد ہمارا مقصد زندگی جو ہے وہ آخرت ہے لیکن ہم اپنے عمل سے کیا کہہ رہے ہیں ہم اپنے عمل سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد زندگی دنیا ہے یا ہمارا مقصد زندگی آخرت آخرت کو بنانے کے لیے آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے چوبیس گھنٹے میں سے کتنا وقت فارغ کرتے ہیں اور اپنی دنیا بنانے کے لیے ہم کتنے پاپڑ بیلتے ہیں اور کتنے جتن کرتے ہیں کتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں اور کتنی قربانیاں دیتے ہیں ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں ہم اپنا محاسبہ کر لیں یہ بہت بڑی عبرت ہے ہمارے لیے کہ جو ہمارا مقصد زندگی ہے اس کو تو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے بالائے طاق رکھ دیا ہے اور جو ہمارا مقصد زندگی نہیں ہماری زندگی کی ضرورت ہے اس کو ہم نے اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے نتیجہ یہ ہوا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم صنم نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے کسی کی دنیا بنی آج تک جو ساٹھ سال کا ہو گیا ستر سال کا ہو گیا اور اسی دنیا کو بنانے میں لگا ہوا گھر ایسا ہو جائے اور گھر کا ڈیکور ایسا ہو جائے اور پھر اتنی جائیداد و پراپرٹی بن جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے اور یہ وہ کرتے کرتے قبر میں چلا گیا دوسرے عائش کر رہے ہیں دوسرے عائش کر رہے ہیں اس لیے ہم بہت زیادہ اس پر توجہ دیں اپنا محاسبہ کریں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں اور پھر آخرت کو اپنا مقصد بنا کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنیا وكان الله اللہ بصيرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں سب کچھ دیکھنے والے ہیں میں نے ابھی کہا کہ زبان سے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہے لیکن حقیقت میں ہم کر کیا رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے کو سنتے ہیں اور ہمارے کرنے کو دیکھتے ہیں کل ان کے ہاں جائیں گے تو جو کچھ ہمارا ریکارڈ وہاں ہوگا اسی کے مطابق اللہ تعالی ہمارے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اپنی مرضیات پر چلائیں نا مرضیات سے بچائیں جو باتیں یہاں کہیں اور سنی گئی ہیں کہنے اور سننے میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائیں اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائیں اس کہنے اور سننے کو قبول فرما کر اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ان کو سمجھنے کی اور ان کو عملی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم دنیا کو اپنی ضرورت سمجھیں اور اس سے بقدر ضرورت تعلق رکھیں آخرت کو اپنا مقصد زندگی بنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت و قوتوں اور استعداد کو آخرت کو بنانے اور سنوارنے پر خرچ کریں اللہ تعالیٰ ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر اپنی مرضیات کو چلا دیں اپنی نامرضیات سے بچا دیں ہماری دنیا بھی بنا دیں ہماری آخرت بھی بنا دیں جب تک ہمیں دنیا میں رکھیں دین کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور صالحہ کی توفیق کے ساتھ رکھیں اپنا بنا کے رکھیں جب دنیا سے لے جائیں تو اپنا بنا کر کے لے جائیں ایمان کامل پر موت نصیب فرمائیں اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگ سکے ہمارے دلوں میں آرزوئیں ہیں تمنائیں ہیں امنگیں ہیں تو ان سے اچھی طرح واقف ہے اور تو نے بغیر مانگے ہوئے بہت کچھ عطا فرمایا ہے اے اللہ یہ ساری